حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نکاح سے منع فرمایا امام ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قطادہ اشعاص سے بڑے حافظ اور زیادہ سقاہ ہیں مگر یہاں اشعاص کی روایت زیادہ صحیح ہے واللہ تعالی اعلم سنن نسائی حدیث نمبر 3216